ہم بھی کہیں یا نبی تم بھی کہو یا نبی ہم بھی کہیں یا نبی تم بھی کہو یا نبی سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی ہم بھی کہیں یا نبی تم بھی کہو یا نبی ہم بھی کہیں یا نبی تم بھی کہو یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی ہم بھی کہے نبی تم بھی کہو یا نبی ہم بھی کہیں نبی تم بھی کہو یا نبی میرے جرموں کی آقا نہیں کوئی رد یا نبی المدد یا نبی المدد بخش مانا مجھے تم ہی روزے جدا ہم بھی کہیں یا نبی تم بھی کہو یا نبی غم کے گھیرے میں ہوں دکھ کے ڈیرے میں ہوں بندے کمرے میں میرو اندھیرے ڈیرے ہوں روشنی دے مجھے نیا رے رکھنما سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی ہم بھی کہیں یا نبی تم بھی کہو یا ہم بھی کہیں یا نبی تم بھی کہو یا نبی صدقہ حق لینے کا ڈال دے ایسا میرے کش کونے میں تو گے سب سے غنی میں سرا پاتا تو سرا پاتا سیدی مرشدی سیدی مرشدی کہو یا نبی ہم بھی کہیں یا نبی تم بھی کہو یا نبی راوا کی مشکلیں ختم ہوتی رہی دور ہے منزلیں ایشرے مرسلی آپ کے ماں سیوا کون مشکل پوچھا سیدی مرشدی سیدی دی کہو یا نبی ہم بھی کہیں یا نبی تم بھی کہو یا نبی آپ کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو جو کرے اس کا ایمان بھی یا نبی فیصلہ ہے یہ قرآن کا کہو یا نبی ہم بھی کہیں یا نبی تم بھی کہو یا نبی یا نبی سے اجاگر کو ایسا کل دیجیے سنا یہ کرے خوش رقم کر سکے ادا کچھ تو ساپ کا سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی ہم بھی کہیں یا کہو یا نبی ہم بھی کہیں یا نبی تم بھی کہو یا نبی سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی ہم بھی کہیں یا نبی تم بھی کہو یا نبی ہم بھی کہیں یا نبی تم بھی کہو یا نبی ہم بھی کہیں